السلام علیکم this is lecture two of gender issues in psychology آج کے لیکچر میں ہم جینڈر ایشوز اور سائیکولوجی آف ویمن یا سائیکولوجی آف جینڈر کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا ڈسکس کیا تھا in the last lecture we discussed about a few things about this course introduction to the course misconception about the concept of gender objectives of the course focus of study and basic terminology جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کسی بھی کورس کا ایک بنیادی مقصد جہاں اس کے بارے میں نالج دینا ہے وہاں پر اسٹوڈینٹس کو اس کے بارے میں ایک بیسک ٹرمینالوجی بھی دینا ہے تاکہ جب وہ دنیا میں کسی اور یونیورسٹی میں کسی اور انسٹیٹیوشن میں کسی اور سے ان موضوعات پر بات کر رہے ہوں تو ان کو ایک دوسرے کی بات کی سمجھ آ سکتی ہو کیونکہ وہی ٹرمینالوجی دنیا میں ہر جگہ پہ استعمال کی جاتی ہے جینڈر کے بارے میں ہم نے بیسک کانسپٹ کی بات کی تھی جینڈر کو عام طور پر سیکس سمجھا جاتا ہے یعنی کوئی مرد ہے یا عورت جینڈر اس سے بڑھ کے ہے جینڈر اس احساس کا نام ہے اس آئیڈینٹی کا نام ہے اس رول کا نام ہے جو ایک معاشرہ کسی شخص کو اس کے مرد یا عورت ہونے کی وجہ سے دیتا ہے اس کورس کا فوکس بنیادی طور پر جیسے کہ ہم نے کہا تھا جینڈر ایشوز ہے یعنی ایسے ایشوز جس میں کسی شخص کے جینڈر کے ہونے کی وجہ سے اس کو کیا اسٹیٹس ملتا ہے اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے اور اس کی پرسپشن کو کس طرح سے سمجھا جاتا ہے لیکن ہم اس میں زیادہ تر سائیکولوجی آف ویمن پر فوکس کریں گے کیونکہ وہ ایک ایسا ایریا ہے جس کے بارے میں ہمیں الگ سے بہت زیادہ لٹریچر نہیں ملتا اور یہ ایک نیو ڈسپلن ہے جو کہ سائیکالوجی میں انٹروڈیوس کروایا گیا آج کے لیکچر میں ہم کسی ڈسپلن یعنی ویمن اسٹڈیز یا psychology of women psychology of gender یا جینڈر ایشوز ان سائیکولوجی اس کے تاریخی پس منظر کو ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو یہ احساس ہو سکے کہ آج اگر ہم عورتوں کی سائیکالوجی کو یا جینڈر کی سائیکالوجی کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آخر وہ کیا حالات تھے کیا واقعات تھے کیا تاریخی سچویشن تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے اس طریقے سے سوچنا شروع کر دیا کیا ضروری تھا کہ عورتوں کے لیے ایک الگ سے نفسیات کی ڈسپلن یا برانچ ہوتی اور کیوں لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ جینڈر جینڈر جینڈر اور اور رولز آئیڈینٹی بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کا خاص طور پر ایک الگ مضمون کے طور پر مطالعہ کرنا چاہیے تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بنیادی ہسٹوریکل ایونٹس تھے جس کی وجہ سے ایک نیا ڈسپلن شروع ہوا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بنیادی طور پر چار یا پانچ ایسے بڑے واقعات تھے چار یا پانچ ایسی بڑی ڈیولپمنٹ تھی جس کی وجہ سے سائیکولوجی آف ویمن میں لوگوں کی دلچسپی پیدا ہوئی سب سے پہلے event place over centuries a concern over gender issues یہ ایک دو دہائیوں یا چند ایک ڈیکیٹ کا واقعہ نہیں ہے ایک سینچری پر بھی یہ محیط نہیں ہے بلکہ بہت سی سینچریز میں اس طرح کے واقعات ہوئے کہ ہم نے دیکھا ایک نیا ڈسپلن پیدا ہوا پچھلی کم از کم تین چار پانچ صدیوں میں دنیا بھر میں اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوئی لوگوں میں اس طرح کا احساس اجاگر ہوا اس طرح کی فلاسفی سامنے آئی کہ جس کے بعد لوگوں کو احساس ہوا کہ صرف نفسیات یا صرف سائنس ایک الگ چیز ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی شخص کے جینڈر کی وجہ سے بھی مختلف فلاسفیز میں یا سائیکالوجی میں یا سائنٹیفک اپروچ میں تبدیلی آ سکتی ہے ہماری پرسپشن بدل سکتی ہیں آئیے ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے واقعات تھے جن کی وجہ سے ایک نیا ڈسپلن جو کہ عورتوں کی سائیکولوجی ایجنڈے کی سائیکولوجی کے لیے مخصوص تھا ڈیولپ ہوا یہ وہ بڑے بڑے واقعات ہیں جو کہ انسانی تاریخ میں رونما ہوئے اور ہمیں آج یہ مضمون پڑھنے کا موقع ملا number one education for all two political movements and rights of women three financial decision making and independence of women all of these had roots in the feminist struggle یہ تین عورتوں کے حوالے سے تین بڑے واقعات دنیا میں رونما ہوئے سب سے پہلے ایکسیس ٹو ایجوکیشن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں کیا نئی بات ہے لیکن ایک زمانہ ایسا تھا جب عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کی اور خاص طور پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی اور یہ چیز صرف مشرقی معاشروں میں نہیں تھی مغربی معاشروں میں بھی ان کے ساتھ اسی طرح سے سلوک کیا جاتا تھا جب ان کی تعلیم تک میں نہیں جا سکتی تھی خود کام نہیں کر سکتی تھی جس کا ایک الٹیمیٹ نتیجہ یہ تھا کہ وہ دوسروں پر اپنی فیملی پر مردوں پر فائنینشلی ڈپینڈنٹ تھی لیکن ایک بڑی موومنٹ ایسی ہوئی جس نے یہ تمام کا تمام نقشہ بدل ڈالا اور جس کو ہم فیمنسٹ اسٹرگل یا فیمنسٹ موومنٹ کے نام سے جانتے ہیں ایسی موومنٹ جس میں ابتدا میں مغربی خواتین نے اور اس کے بعد دنیا بھر کی خواتین نے حصہ لیا اور عورتوں کے حقوق حاصل کرنے کے لیے بہت سی قربانیاں کی اور اینڈ میں آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں ہمارے لیے ایک خواب کی سی بات ہوگی اگر کہا جائے کہ کسی زمانے میں لڑکیاں پڑھ نہیں سکتی تھیں یا کام نہیں کر سکتی تھیں یا ان کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا جاتا تھا آئیے دیکھتے ہیں کہ فیمنسٹ اسٹرگل اور فیمنسٹ موومنٹ جو ہے اس نے کس طرح سے دنیا میں تبدیلیاں لانے میں اپنا ایک اہم کردار ادا کیا فیمنسٹ اپروچ ایک طرح کی اپروچ ہے سوچنے کا ایک خاص طریقہ ہے ایک خاص طرح کا ویو پوائنٹ ہے ایک تھنکنگ پرسپیکٹو ہے لیکن ٹیکنیکلی ہم کس کو فیمنسٹ کہیں گے اور کس طرح کی تحریک کو فیمنسٹ موومنٹ کہیں گے the feminist approach and the feminist movement اب موومنٹ وے آف تھنگ پر سوشل یعنی پہلی جو مردوں کو برابر کا اسٹیٹس ملے برابر کا درجہ ملے اور ان کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے آخر ایسا کہنے کی کیا ضرورت ہے آبویسلی ایسا اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے بہت سے معاشروں میں عورت اور مرد کو برابر کا مقام کسی بھی زمانے میں حاصل نہیں تھا اور جب کچھ معاشروں میں ان کو یہ مقام مل گیا تو بھی دنیا بھر کے بے شمار علاقے ایسے تھے جہاں پہ عورت کو ہمیشہ ایک نچلا درجہ دیا گیا gender perspective rather than a perspective عورتوں اور مردوں میں پائے جانے والے فرق کو چاہے وہ پرسنالٹی کا فرق ہو یا وہ انٹیلیجنس میں کوگنیٹو ابلیٹی کا فرق ہو یا سوشل رولس کا فرق ہو اس کو ایک جینڈر پرسپیکٹو کے حوالے سے دیکھنا چاہیے سیکسس پرسپیکٹو کے حوالے سے نہیں یعنی جینڈر سے مراد ہے ایک نفسیاتی اور معاشرتی اور سوشل فنامنا جبکہ سیکسس کے لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ہے اس کی ایک جسمانی ڈفرینس یعنی مرد جسمانی طور پر بایولوجیکلی عورتوں سے فرق ہے اس چیز کی وجہ سے عورتوں اور مردوں کے معاشرے میں سلوک اور اسٹیٹس میں فرق نہیں آیا بلکہ جینڈر رولس کی وجہ سے فرق آیا ہے اور یہی فیمنسٹ کا ہے difference learned and attend inherent عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ مردوں اور عورتوں یا یوں کہہ لیجیے میل چائلڈ کا اور فیمل چائلڈ کا آپس کا جو فرق ہے وہ ایک پیدائشی فرق ہے اسکرائب فرق ہے انہرنٹ فرق ہے دوسرے لفظوں میں ایسا فرق ہے جس کو کسی طرح سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا فیمنسٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ فرق جو مردوں اور خواتین میں ان کی ابلیٹیز کے حوالے سے پایا جاتا ہے یا ان کے اچیومنٹس کے حوالے سے پایا جاتا ہے وہ فرق اچیوڈ اسٹیٹس ہے اٹین اسٹیٹس ہے وہ انہیں معاشرے میں ان کے سلوک کی وجہ سے دیا جاتا ہے جس طرح کا رول وہ اختیار کرتے ہیں ان کے ساتھ اسی طرح کی درجہ بندی کر لی جاتی ہے society is the seedbed of our gender roles gender identity and ہے جس میں بیج لگائے گئے اس بات کے جو ہماری نئی جنریشن آئے اس میں عورتیں خاص طرح سے بہیو کرتی ہوں اور مرد خاص طرح سے بہیو کرتی ہوں اور جب مختلف طرح کے جینڈر رولس اور جینڈر آئیڈینٹیز پیدا کر دی جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں ایک خاص طرح کی اسٹریٹیفکیشن یا ڈویژن آ جاتی ہے کچھ لوگ اعلیٰ درجے کے مالک سمجھے جاتے ہیں کچھ لوگ ادنا درجے کے اس کے نتیجے میں عورتوں اور مردوں کے بارے میں بھی یہی چیز ثابت ہوتی ہے مردوں کو اعلیٰ اسٹیٹس حاصل ہوتا ہے عورتوں کو ان سے کم اسٹیٹس فیمنسٹ کے خیال میں یہ اپروچ اور سوچنے کا یہ طریقہ نہ صرف جینڈر ریلیشن شپس کے اوپر اپنا اثر ڈالتا ہے بلکہ ریشل ڈسکریمنیشن بھی اسی طرح سے پائی جاتی ہے Feminist movement had its roots in struggle for enlightenment, women's rights, social, legal and political rights. Feminist یا فیمنسٹ موومنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ یا عورتوں کے حقوق کے لئے جدوجہد کرنے والے لوگ ان میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں ان لوگوں کا بنیادی مطالبہ کیا ہے ان کے مطالبات کو ہم کم از کم پانچ پوائنٹس میں دیکھ سکتے ہیں یوں تو انہوں نے بے شمار حقوق کے لئے جدوجہد کی بہت سی اور چیزوں کے لیے انہوں نے اسٹرگل کی ڈیمونسٹریشن کی لیکن ان کے بنیادی مطالبات یہ ہیں the feminist advocate a the significance of change by reintegration of humanity that is all human traits are found in all humans پہلے دو نکات تو یہ ہیں کہ معاشروں کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے صدیوں سے بلکہ ہزاروں سال سے جس طرح سے مردوں اور خواتین کی ریلیشن شپ سوسائٹیز میں فارم کی گئی ہے عورتوں کو ایک مخصوص مقام دیا گیا ہے مردوں کو ان سے بہتر اعلیٰ درجہ دیا گیا ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے مردوں کو اور خواتین کو برابر کے انسانوں کے طور پر دیکھا جانا چاہیے اور تمام ہیومن ٹریٹس سمجھنا چاہیے کہ مردوں میں بھی پائی جاتی ہیں اور خواتین میں بھی پائی جاتی ہیں بایولوجیکل ڈفرینس اپنی جگہ پر ہیں لیکن یہ سمجھنا کہ کوئی ایک جینڈر دوسرے سے کم ذہین ہے یہ ایک زیادہ کیپیبل ہے دوسرا کیپیبل ہو ہی نہیں سکتا یہ ایک سوچ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے C bringing to D curbing all forms of violence against women E promoting sexual autonomy مردوں اور خواتین کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کے خلاف ہونے والا وائلنس جو ہے ہمیں اس کو کرب کرنا چاہیے ہمیں اس کو ختم کرنا چاہیے اور مردوں کو اس طرح کی تعلیم دینی چاہیے کہ وہ اس چیز کو ایک بری چیز سمجھے اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے بارے میں ڈسیزن میکنگ کی آزادی جہاں مردوں کو ہے وہی خواتین کو بھی ہونی چاہیے خواص کا تعلق ان کی ہیلتھ سے ہو یا ان کی سوشل ویل بینگ سے یا فائنینشل انڈیپینڈنس سے forms of feminism liberal 1960s nineteen sixties feminism کو اگر ہم دیکھیں تو کسی ایک فارم میں دنیا بھر میں نہیں پایا جاتا اور مختلف فیزز کے دوران اس کی مختلف فارمز دیکھی گئی سب سے پرانی اور ابتدائی فارم کو ہم لبرل فیمنزم کہتے ہیں اور یہ ساٹھ کی دہائی تک عام طور پر ایک تبدیلی کا شکار ہو چکی تھی اور پہلے سے ایک مختلف فارم اختیار کر چکی تھی کلاسیکل لبرل ایز مین عورتوں کا سب سے بنیادی اور پرانا مطالبہ یہ تھا کہ ان کو وہی حقوق ملنے چاہیے جو مردوں کو حاصل ہے اور اور یہ کام انیسویں صدی میں میں اس اس اس کا آغاز ہو چکا تھا تھا بلکہ سے پہلے بھی کے بارے لکھا جا رہا لیکن نائنٹین سکسٹیز سیونٹیز تک یہ تحریک بہت زوروں تک پہنچ گئی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مختلف سوچ بھی آنا شروع ہو گئی تھی یعنی صرف حقوق برابر ہونا کافی نہیں ہے عورتوں کے لیے ہمیں کچھ اسپیشل ٹریٹمنٹ کی بھی ضرورت ہوگی پولیٹیکل لیول پر بھی اور انٹرمنٹ کے لیول پر بھی radical feminism culture notion of gender needs to be all men are the oppressors and women the oppressed racial اور social class oppression follows the same model یعنی جو روایتی کردار مردوں کا بن چکا ہے یا یوں کہہ لیجیے کہ اس زمانے میں بن چکا تھا وہ ایک اوپریسر کے ہے استحصال کرنے والے کے ہیں اور عورت اس استحصال کا شکار ہے یہاں پہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے جیسے ہم نے پہلے کہا فیملیزم نے بہت سی فارمز لی اگر ہم ماڈرن اپروچ کو دیکھیں تو اس میں مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کے دشمن کے طور پر نہیں لیا جاتا بات جینڈر اکوالٹی کی کی جاتی ہے اور جینڈر ایکوٹی کی تو اس لیے آپ کو اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہم جینڈر ایشوز کی بات کریں یا سائیکولوجی آف ویمن کی بات کریں تو ہم عورتوں کو ایز اپوز ٹو مین دیکھ رہے ہیں بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کا کبھی صحیح طریقے سے مطالعہ نہیں کیا گیا تھا اور پرانی ریسرچ جو بھی کی گئی اس میں زیادہ تر میل سبجیکٹ استعمال کیے گئے تو آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ عورتوں کو ہم ایک اسپیشل فوکس کے طور پر اسٹڈی کریں یہاں اس سے قطر یہ مراد نہیں ہے کہ عورتیں اور مرد ایک دوسرے کے دشمن ہیں صرف ایک دوسرے کی نیڈس کا اور ایک دوسرے کی کیپیسٹیز کا اندازہ کرنا اور اس کا احترام کرنا ضروری ہے socialist feminism Rather than seeking liberation at individual level, men and women should be together in this pursuit. Socialist ممالک میں کسی liberalism نے کسی feminism نے ایک مختلف شکل اختیار کی اس میں یہ احساس پیدا کیا گیا کہ مرد اور عورت الگ الگ رہ کے یہ تحریک نہیں چلا سکتے عورتوں کے حقوق کے لیے صرف خواتین جدوجہد نہیں کر سکتی بلکہ مردوں اور خواتین کو مل کر کام کرنا چاہیے عورتوں کے حقوق کے لیے بھی اور الٹیمیٹلی ان دونوں کے حقوق کے لیے ایک اور چوتھی بھی فارم ہے فیمنزم کی یعنی cultural feminism social change is a must societies need to accept and appreciate traditionally feminine values cultural feminism کا مین فوکل پوائنٹ تھا کہ معاشروں کو تبدیلی اختیار کرنی چاہیے اور خاص طور پہ عورتوں کی جو ٹریڈیشنل ویلوز ہیں ان کو قبول کرنا چاہیے ان کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے ہمیشہ سے خیال کیا جاتا تھا کہ صرف مرد ہی اچھا سوچ سکتے ہیں مرد ہی عقل کے مالک ہیں جو چیزیں مردوں کو اچھی لگتی ہیں وہی اچھی سمجھی جانی چاہیے جبکہ عورتوں کے لیے جو چیزیں ویلوز تھیں جن کو اچھا سمجھتی تھی یا برا سمجھتی تھی ان کو وہ خاص اہمیت نہیں دی جاتی تھی بلکہ اکثر اوقات مذاق کا شکار بنایا جاتا تھا تو کلچرل فیمنسٹ کے نزدیک اس چیز کو بھی اہمیت دی جانی چاہیے یہ تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا کہ فیمنزم کیا تھا اور فیمنسٹ تحریک کیا تھی لیکن آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہوگا اگر ہم یہ دیکھیں کہ فیمنسٹ موومنٹ کے دوران وہ کیا واقعات ہوئے جن کے ذریعے ہمیں وہ سکسیس حاصل ہوئی جس کی وجہ سے عورتیں آج اپنے قدموں پر کھڑی ہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے جا رہی ہیں مشکل سے مشکل پروفیشن اختیار کری ہیں اور ان کو کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا کہ تعلیم یا ووٹ دینا میرا حق نہیں ہے اس سب کے پیچھے فیمنسٹ موومنٹ کی ایفرٹ شامل ہے the earliest active struggle and of the feminist movement was to women that is the right to vote ایک بہت بڑی کامیابی جو فیمنسٹ موومنٹ نے حاصل کی وہ تھی سفرج یعنی عورتوں کو ووٹ دینے کا حق جیسا ہم نے پہلے کہا آپ شاید سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ کسی زمانے میں عورتیں ووٹ نہیں دے سکتی تھی یعنی ان کو حکومت اور اسٹیٹ کے کاروبار میں اس قابل نہیں سمجھا جاتا تھا کہ اپنا مشورہ دے سکے بہت اسٹرگل کے بعد یہ رائٹ ان کو حاصل ہوا اور آج آپ میں سے سے بہت لوگ جو کم عمر ہیں اور جو اٹھارہ سال کے ہیں آج ان کو بھی یہ ووٹ دینے کا حق حاصل ہے فیمنس موومنٹ نے خواتین کو یہ حق دلانے میں بہت اہم کردار ادا کیا کچھ واقعات دیکھتے ہیں جن کی بنیاد پر ہم اس مقام پر پہنچے brief history of the time female writer. سب سے پہلے ہمیں جس خاتون کا نام بطور ایک فیمنسٹ رائٹر یا یوں کہہ لیجیے کہ ایک رائٹر کے طور پہ ملتا ہے اور جس کی فل ٹائم آکوپیشن ہی لکھنا تھی وہ پیزان ہے انہوں نے عورتوں کی ایجوکیشن کے بارے میں بھی لکھا یہ سترویں صدی کا زمانہ تھا جس میں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں کم لوگ بات کر رہے تھے in the the significance women's education Lady Mary Wortley Montagu Marquis de Condorcet their work on women's education سب سے پہلا اور بنیادی مطالبہ جو کسی بھی اسٹیج پہ فیمنسٹ نے کسی بھی ملک میں کسی بھی معاشرے میں کیا وہ تھا عورتوں کے لیے تعلیم کا حق کیونکہ سب جانتے تھے ہم جانتے ہیں کہ انلائٹنمنٹ اور نالج کے دروازے تعلیم کے ذریعے ہی کھل سکتے ہیں اگر عورتوں کو کوئی تعلیم دی بھی جاتی تھی تو بالکل ایک روایتی قسم کی ہوم اکنامکس بیسڈ تعلیم دی جاتی تھی ان کو گھر پر تھوڑا بہت پڑھا لکھا دیا جاتا تھا لیکن ان کو اسکول میں یا کالج میں اور یونیورسٹی میں بھیجنے کا بالکل بھی نہ تو رواج تھا نہ اس کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا تھا 1785 eighty five first scientific society for women women's journal میں پہلی دفعہ ایک ایسی ایسوسیشن ایشن بنائے گی جس میں سائنس کے بارے میں عورتوں کو نالج دیا جاتا تھا اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس زمانے کی یہ بات ہے اور اس وقت یہ ایک بڑی اچیومنٹ تھی اس کے نتیجے میں ایسے جرنلس نکلنا شروع ہوئے ایسے میگزین شروع ہوئے جس میں سائنسی موضوعات پر لکھا جاتا تھا اور خواتین کے لیے لکھا جاتا تھا اور دیکھا گیا کہ یہ میگزین بہت زیادہ پاپولر ہوئے جس کا مطلب ہے کہ اس وقت سترہ سو پچاسی کے زمانے میں بھی عورتوں کے لیے انلائٹنمنٹ کے راستے تھوڑے تھوڑے سے کھلنا شروع ہو گئے during the French revolution the two first truly pieces of literature اور ڈاکیومینٹس نائنٹی 1791 نائنٹی ون میں تیار کیا گیا فرانس میں جو کہ عورتوں کے خواتین کے حقوق کے بارے میں تھا یعنی عورتوں کے حقوق اور خواتین شہریوں کے حقوق اس سے پہلے ایک ڈیکلریشن دو تین سال پہلے تیار کیا گیا تھا جو شہریوں کے حقوق کے بارے میں تھا اس میں خواتین کے حقوق کا ذکر نہیں تھا اور شہری مرد کو یعنی مین کو ہی کہا گیا تھا یہ ایک بڑی اچیومنٹ تھی جیسا کہ ہم نے کہا کہ فرینچ ریولیوشن کے زمانے میں دو بڑی پیسز آف لٹریچر تیار کیے گئے جو کہ فیمنسٹ کہلا سکتے ہیں ایک تو یہ ڈیکلریشن تھا of the rights of women and female citizen اور دوسرا ایک ڈاکیومینٹ تھا یا یوں کہہ لیجیے ایک کتاب تھی جو کہ برٹن میں لکھی گئی 1792 Mary Wollstonecraft wrote A Vindication of the Rights of Women. This became a foundation stone for the women's suffrage movement. She called for full participation of women in the rights and duties of citizenship. Wollstonecraft said that women were fragile and dependent upon men as a result of the way the society operates. She advocated equality of education and opportunity between men and women. کی کتاب کا شکار بھی کریٹ کیا اور زمانے میں پیش کیے جن کے بارے میں لوگ بات نہیں کرتے تھے عورتیں فریجائل ہیں نازک ہیں کمزور ہیں لیکن اس کا باعث ان کی بایولوجی نہیں ہے بلکہ معاشرے نے جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا جس طرح سے ان کے رولز کو شیپ کیا اور فارم کیا وہ ان کے فریجائل ہونے کا باعث ہے اس نے عورتوں کی ایجوکیشن اور ایکول اپرچونیٹیز کے بارے میں بہت زیادہ سٹریس کیا اور ایک طرح سے ایک نئے عورتوں کے ریولوشن کا آغاز کیا the modern families movement emerge from the west A number of men as well as women contributed to the cause of improving women's status in the society, in the political, economic and social spheres. جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا موومنٹ کا آغاز ویسٹ سے ہوا یعنی مغربی معاشروں سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وقت گزرتے ہوئے اس کا اثر دوسرے معاشروں تک پھیلتا گیا اور ہم جانتے ہیں ہمارے پاس ہسٹری موجود ہے کہ اس کا اثر ایران میں بھی تھا مصر میں بھی تھا اور انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں بھی مختلف اوقات میں اس کے ساتھ رونما ہوئے تبدیلیاں مختلف فیزز میں آئی لیکن اس کا اثر ہر جگہ تک پہنچا بنیادی مقصد وہی تھا عورتوں کے درجے کو بلند کیا جائے اور ان کو مردوں کے برابر حقوق دیے جائے دوسرے لفظوں میں یہ کہ انسانی حقوق سب انسانوں کو ملنے چاہیے خواہ اس کا جینڈر یا اس کی سیکس کچھ بھی ہو All societies were believed by the feminists and their sympathizers as patriarchal, male-dominated, where women were generally oppressed and homebound. یہاں پہ یاد رکھنے کی ایک بات یہ ہے کہ جب ہم فیمنسٹ اور ان کے سمپتائزرز کی بات کرتے ہیں تو وہ تمام کے تمام عورتیں نہیں تھے بلکہ ان میں بہت سے مرد بھی شامل ہیں جن کے کانٹریبیوشن کی وجہ سے فیمنسٹ موومنٹ کو بہت سپورٹ ملی women were denied the right to franchise to go for education and profession woman was treated as a second rate citizen with limited or no ability little or lower grade intelligence and skill that could not be trusted upon nineteenth century reform movement was a landmark in historian جیسا کہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں مقصد عورت کو تعلیم دلانا اور اس کو فرینچائز کا رائٹ دلوانا تھا ابتدائی برسوں میں باقی چیزیں اس کی سائیکالوجی کو اسٹڈی کرنا چاہیے وائلنس کے خلاف کام کرنا چاہیے اپریشن کو کم کرنا چاہیے یہ سب کچھ بعد میں آیا لیکن اس میں عورتوں کو سیاسی حقوق دلانا ہمیشہ ایک سب سے اہم ڈیمانڈ رہی آخر یہ تمام حقوق ان کو کیسے ملے اس کا جائزہ لیتے ہیں 1848 forty eight New York the first women's in the 1800s John Stuart Mill wrote the subjection of women he was influenced by his wife Harriet Taylor Emmeline Pankhurst formed W S P U that is women's social and political union نے عورتوں کی غالباً پہلی سوشل اور پولیٹیکل یونین کا آغاز کیا جس کی وجہ سے عورتوں کو اپنی ایک سیاسی موبلائزیشن میں بہت زیادہ مدد ملی Pankhurst was one of the prominent founder of the suffragette movement 1903, she and her daughters founded the Women's Social and Political Union with the motto, Votes for Women. She struggled for exposing the institutional sexism in the British society. The Cat and the Mouse Act in Britain was an act against which they struggled. In this time, Pankhurst was working. اس زمانے میں ایک بڑی تبدیلی یہ ہوئی کہ عورتوں نے بڑی تعداد میں ریولوشن میں اور ایکٹیویزم میں حصہ لینا شروع کر دیا جس کے نتیجے میں حکومتیں اپنی بدنامی سے تھوڑا سا خائف ہو گئی برٹن میں بہت سی عورتوں کو حراست میں لے لیا جاتا ان میں سے کئیوں کو جیل میں بھیج دیا گیا کیونکہ خیال تھا کہ یہ لوگ پبلک پراپرٹی کو ڈسٹروئے کرنے میں انوالو ہے اس تمام سلسلے کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ایکٹ سامنے آیا جس کو لوگوں نے کیٹ اینڈ ماؤس ایکٹ کا نام دیا جو کہ در حقیقت ایک بل تھا جو حکومت نے اپنی اسمبلی میں پاس کیا تھا these activists many of them used to go on ہنگرائک the ways to eat and as a more prominent resulting into a negative reaction towards the government. The cat and mouse act was introduced اور پبلک پراپرٹی کو ڈسٹرائے کرنے کے الزام میں گرفتار ہوتی جب ان کو گرفتار کیا جاتا احتجاج وہ ہنگسٹرائک شروع کر دیتی جب ہنگرٹر کرتی تو ان کو فورسڈ ایٹنگ پر مجبور کیا جاتا ان کو زبردستی کھانے کو کہا جاتا جب ان کو زبردستی کھلایا جاتا جبکہ وہ جسمانی طور پہ بہت کمزور ہو چکی تھی تو وہ بیمار ہو جاتی یہ چیزیں گورنمنٹ کے لیے مزید بدنامی کا باعث بن رہی تھی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے cat and mouse act pass کیا گیا جس کے تحت یہ طے پایا کہ جب یہ عورتیں بیمار ہو جائیں بری جسمانی حالت میں ہو تو ان کو جیل سے آزاد کر دیا جائے تاکہ جب یہ باہر جا کے صحت مند ہو جائے تو ان کو اسی الزام میں دوبارہ گرفتار کر لیا جائے یہ ایک ایسا ایکٹ تھا جس کے خلاف عورتوں نے بہت زیادہ احتجاج کیا اور ان کی موومنٹ کو اور زیادہ اسٹرینتھ ملی ایما گولمن ایلزبتھ Cady Stanton Ethel Mary Smith Margaret Sanger the nineteen century feminist یہ ان چند خواتین کے نام ہیں جو انیسویں صدی کی مشہور فیمنسٹ تھی اس کے علاوہ آپ اگر کسی انسائکلوپیڈیا میں انٹرنیٹ پہ چیک کریں تو آپ کو اس زمانے کی بہت سی ایسی لٹری خواتین ملیں گی جنہوں نے بہت سے ناول لکھے کتابیں لکھی جن کی اپروچ فیمنسٹ تھی لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں ویسٹ کی اور ہم نے کہا کہ ایسٹ میں بھی فیمنسٹ موومنٹ کا اثر گیا سب سے زیادہ جس مشرقی معاشرے میں فیمنسٹ موومنٹ کا اثر سب سے پہلے دیکھا گیا وہ تھا ایجپٹ یعنی مصر in the east Qasim Amin and Egyptian jurist is as the father of Egyptian feminist movement he a women's influential writer تحریر المراب یہ ان کی اس کتاب کا نام تھا جس کا ترجمہ دنیا کی مختلف زبانوں میں کیا گیا اور اس میں انہوں نے بہت سے ایسے سوشل ایشوز کے بارے میں بات کی جہاں پر خواتین کو ایسی چیزوں پر مجبور کیا جاتا ہے جو در حقیقت اسلامی بھی نہیں ہے اور جن کی وجہ سے عورتوں کا استحصال بھی ہوتا ہے ان کی اس کتاب کو اور ان کو اس کے بعد بہت زیادہ پاپولیرٹی ملی اور جس کی وجہ سے ان کو ایجپٹ نے فیمرس موومنٹ کا ایک سردار یا ایک لیڈر یا فادر کہا جاتا ہے اسی طرح سے اور ملکوں میں بھی فیملسٹ کام کر رہے تھے لیکن عام طور پر مشرقی معاشروں میں یا ایسٹرن سوسائٹیز میں خواتین اس میں زیادہ پیش پیش تھی کم مردوں کے نام ہمیں فیملس موومنٹ میں دکھائی دیتے ہیں changes in status of place at a very rapid pace in twenty century most to franchise women suffrage movement at its ultimate success brought about major changes in terms of women's status as well as their self perceptions and vision بیسویں صدی میں آ کر عورتوں کو ان کے حقوق بہت تیزی سے ملنے لگے ان کی اسٹرگل کو بہت تیزی سے سکسیس حاصل ہونے لگی خاص طور پہ جب رائٹ آف فرینچائز مل گیا تو ان کی اپروچ اور ان کی ایک خود اعتمادی بہت بہتر ہوگی اور پہلے سے مختلف طریقے سے انہوں نے اپنی اسٹرگل کو جاری رکھا اسی زمانے میں جب دونوں ورلڈ ہوئی اس سے بھی عورتوں کی اسٹیٹس میں اور ان کی زندگی میں بہت فرق آیا دونوں جنگوں میں جب بہت سے لوگ محاذ جنگ پر لڑائی کر رہے تھے تو ان کی عورتیں پیچھے گھر میں تھیں لیکن مرد ایک لمبے عرصے کے لیے گھر میں موجود نہیں تھے تو عورتیں بھی گھر میں پابند نہیں رہ سکتی تھیں کیونکہ ان کو اپنے بچوں کے لیے پرورش کرنی تھی ان کے لیے اپنی ارننگ کا کچھ سامان کرنا تھا ان کو گھر سے باہر نکل کر کام کرنا تھا ان جنگوں کی وجہ سے عورتوں کے اسٹیٹس اور ان کے رویے میں بہت سے چینجز آئے the first world war was also turning point many women work outside home started working but the end of war meant joblessness for many women جنگوں کے زمانے میں عورتوں کے لیے نئی جاب اوپننگ کھل گئی کیونکہ مرد تو زیادہ تر محاذ جنگ پر تھے اب عورتوں نے فیکٹریوں میں بھی کام کرنا شروع کر دیا لیکن ایک بہت بڑی تبدیلی جو آئی وہ یہ تھا کہ انہوں نے میکینکل کام بھی سیکھ لیے اس سے پہلے ہمیشہ یہی سمجھا جاتا تھا کہ عورتیں میکینکل کام نہیں کر سکتے ان میں اسکلس پائے ہی نہیں جاتے اور صرف مرد ہی مشینری استعمال کر سکتے ہیں لیکن مردوں کی عدم موجودگی میں معلوم ہوا کہ عورتیں پھر گاڑی بھی چلا سکتی تھیں عورتیں کنسٹرکشن کا کام بھی کر سکتی تھیں بھاری سے بھاری مشینری کو بھی استعمال کر سکتی تھیں اگر آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جنگ عظیم کے دوران جب جرمنی میں بہت زیادہ تباہی ہوئی ان کے بہت زیادہ مرد مر گئے اور بہت سے مرد گھر سے باہر طویل عرصے تک رہے تو ان کے شہروں کی ریکنسٹرکشن بنیادی طور پر عورتوں نے کی انہوں نے ملبہ اکٹھا کرنے سے لے کے صفائی کرنے تک اینٹوں کو ایک پراپر فارم دینے میں اور گھر بنانے میں اور شہر کو نئے سرے سے کھڑا کرنے میں ویسا ہی کردار ادا کیا جیسا کہ ان کے مرد ادا کر سکتے تھے لیکن جنگ جنگ ختم ہونے کے بعد یہ تبدیلی آئی کہ فوجی محاذ سے واپس آ گئے جو جابس عورتوں نے اختیار کر لی تھی وہ ان کو خالی کرنی پڑی ان مردوں کے لیے جو کہ محاذ جنگ سے لوٹ کر آئے یوں اس کے نتیجے میں بہت سی عورتیں دوبارہ سے بے روزگار ہو گئی مگر اس دوران یہ ہو چکا تھا کہ عورتوں کو گھر سے باہر کام کرنے کا طریقہ معلوم ہو گیا تھا ان میں سے بہت سی اب بھی میکینکل جابس میں کام کر رہی تھی ابھی بھی آٹو موبائل ڈرائیو کر رہی تھی بہت سی مدرسوں کو چلا رہی تھی ہاسپٹلس میں بہت زیادہ کام کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بہت سے نئے ایسے اسکلس پتہ چل گئے جس کی بنیاد پر وہ گھر میں بیٹھے ہوئے بھی اپنی ارننگ کا انتظام کر سکتی تھی یعنی ان کے لیے ایک معاشرتی انڈیپینڈنس کے ساتھ ساتھ ایک معاشی انڈیپینڈنس کے دور کا بھی آغاز ہو گیا ان مینیونسٹ اینڈ سوشل جرمنی اور اٹلی انلیٹی کمسٹ ملکوں میں تھوڑا سا بہتر رویہ اختیار کیا گیا عورتوں اور مردوں کو ایک طرح سے ایک لیول کے اوپر لے آئے یہاں پہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں دونوں کو حقوق حاصل تھے وہاں دونوں کے حقوق حاصل تھے جہاں حقوق نہیں تھے وہاں دونوں کے حقوق حاصل نہیں تھے لیکن دنیا میں کچھ ممالک ایسے تھے جہاں پر اسٹرگل کو شروع میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر حالات بہتر ہو گئے لیکن کچھ ممالک ابھی بھی ایسے ہیں جہاں پہ اسٹرگل کو کچھ زیادہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی ابتدا میں جن ویسٹرن ملکوں میں اسٹرگل کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس میں جرمنی اور اٹلی سر فہرست تھے views of the feminist movement اگر ہم فیمنسٹ موومنٹ کی ہسٹری کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف فیزز میں مختلف مراحل سے گزری اور مختلف طرح کے مطالبات ان ان کے سامنے آئے کو ہم موومنٹ کی ویوز کا نام دیتے ہیں سب سے پہلی ویو جو ہے وہ ان فیمنس پر مشتمل ہے جنہوں نے اس موومنٹ کا آغاز کیا first wave feminist were who initiated the movement second wave feminist by this onwards. Second wave feminist جو تھے ان کی ایکٹیویٹی اور ان کا خاص طور پر کے بعد ہمیں زیادہ دکھائی دیتا ہے اس فیز میں جو بنیادی تبدیلی تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت عورتیں اپنے پولیٹیکل رائٹ کے لیے لڑنے کے بجائے اپنے سوشل رائٹس اور لیگل رائٹس کے لیے زیادہ فائٹ کر رہی تھی کیونکہ دنیا کے زیادہ تر ممالک میں اب عورتوں کو رائٹ ٹو فرینچائز بھی حاصل ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی پارلیمنٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لے سکتی تھی the fought for the right control birth liberation liberation and liberation became a issue debated this at this stage. Third wave ہمیں wave نائنٹیز میں mein دیتی ہے جس میں ان كے approach پہلے سے کچھ مختلف بھی ہوئی اس لحاظ سے کہ اس کے مطالبات میں ذرا نئی نوعیت کے مطالبات کا اضافہ کیا گیا تھرڈ ویو فیمنسٹ ایمرج فیمنسٹینٹیز earliest fail to see and deal with variation women third wave فیمنسٹرنٹ groups of women different needs and circumstance and requiring different solution third wave میں جو بنیادی تبدیلی آئی اس میں صرف مردوں اور خواتین کی ریلیشن شپ کا یا جینڈر ڈفرینس کا ذکر نہیں ہو رہا اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر سٹریس کیا جا رہا ہے کہ فرق اور اختلافات یا ڈفرینس صرف مردوں اور عورتوں میں نہیں ہے بلکہ اگر ہم عورتوں کو بھی دیکھا جائے تو with in the women group we find so many variation number of difference کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ مرد اور عورت مختلف ہے یعنی جینڈر رولز ان کے مختلف ہیں لیکن ہمیں اس چیز پر توجہ دینی چاہیے ہمیں اس چیز پہ ریسرچ کرنی چاہیے کہ عورتیں بذات خود بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں دنیا کی ہر ریس کی ہر معاشرے کی ہر سوشل کلاس کی عورت ایک سی نہیں ہے عورتوں کا استحصال ان کے اپنے گروپ میں بھی ہو رہا ہے اور ود ان دا گروپ جہاں پہ ایک طرف عورتوں کو اپنے رائٹس مل چکے ہیں ان کے پاس لیگل رائٹس ہیں اویئرنیس ہے ایجوکیشن ہے پروفیشن ہے وہیں پر اسی جگہ میں اسی شہر میں کسی دوسرے علاقے میں عورت کو ان میں سے کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہے تو ماڈرن فیملیزم میں صرف جینڈر کی بات نہیں کی جا رہی بلکہ ود ان گروپ ویریشن کی بات بھی کی جا رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو فیمل ایکٹیوسٹ صرف مردوں کے مقابلے کھڑے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے بلکہ وہ عورتوں کی ہیلتھ کو امپروو کرنے کی بات کر رہے ہیں ان کے لیے ایجوکیشنل فیسلٹی کو امپروو کرنے کی بات کر رہے ہیں اور ان کو اسکل پرووائڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں ابھی تک ہم نے کی جس ہسٹری کا ذکر کیا اس میں ہم صرف زیادہ تر ویسٹرن ممالک کی بات کر رہے تھے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں بھی ویمنس موومنٹ کی ایک کلیئر کٹ ہسٹری موجود ہے یہ کوئی ریسنٹ واقعہ نہیں ہے لیکن بیسویں صدی کے آغاز میں ہی عورتوں نے اپنی موومنٹ کا آغاز کر دیا تھا کم از کم انیس سو بیس کے قریب عورتوں کی پہلی آرگنائز موومنٹ شروع ہو چکی تھی women's movement in subcontinent began in the nineteen twenties A I W C established in nineteen twenty seven all India women's conference was a flag اس کے علم بردار جو تھی یہ آرگنائزیشن تھی باقی سب آرگنائزیشن اس کے بعد ایمرج ہوئی اس وقت کے حساب سے اور زمانے کے حساب سے ان کا سب سے بڑا مطالبہ یہی تھا کہ عورتوں کو ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے عورتوں کو ایجوکیشن کا حق حاصل ہونا چاہیے The Women's Indian Association and the National Council for Women led to the development of AIWC. The initial agenda was female's education. The fullest development of an individual's latent capacities along with the ideals of motherhood was emphasized. اس وقت کے حساب سے اور زمانے کے حساب سے ایجوکیشن کا مطالبہ تو ایک بڑا مطالبہ تھا لیکن ایجوکیشن کس چیز کی دی جائے اس کے بارے میں تھوڑے سے وہ آج کل کے اپروچ سے مختلف تھے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ چند سال بعد ہی ایک نئی اپروچ سامنے آ گئی اس زمانے میں جو خواتین عورتوں کی ایجوکیشن کے لیے اسٹرگل کر رہی تھی وہ زیادہ تر ان کا تعلق رائلٹی سے اور اپر لیڈ کلاس سے تھا اور وہ عورتوں کو ایک خاص طرح کی ایجوکیشن دینے کے حق میں تھی جس میں مدرہڈ کی ٹریننگ ایک روایتی عورت کو کس طرح کا ہونا چاہیے اس طرح کی چیزیں سکھانا اور گھر داری سکھانے کے بارے میں تعلیم دینے کو زیادہ اہم سمجھتی تھی لیکن تھوڑا ہی وقت گزرنے کے بعد اسی تحریک میں اور خواتین شامل ہو گئی زیادہ پریکٹیکل قسم کی مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی خواتین اور اس مطالبے میں ایک تبدیلی آئی اور تبدیلی یہ تھی کہ لڑکوں اور لڑکیوں کو الگ کریکولم نہیں پڑھانا چاہیے بلکہ ان کو ایک جیسی تعلیم دی جانی چاہیے Later on, social transformation was also included in their agenda. Women organizations struggled for a common curricula for all. Employment and equal opportunities were also struggled for. By the time of independence, the goal of education, curricula and employment were widely acknowledged and achieved. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انیس سو سینتالیس میں جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو ان میں سے بہت سے مقاصد حاصل ہو چکے تھے یعنی عورتیں تعلیم بھی حاصل کر رہی تھیں لڑکیوں کی تعلیم پر کوئی پابندی بھی نہیں تھی لڑکیاں اور لڑکے کامن کریکولم بھی پڑھ رہے تھے اور ان کے لیے امپلائمنٹ کی بھی موجود تھی اور اسی بات کا نتیجہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عورتوں کو یہ حقوق آج بھی ویسے ہی تقریباً حاصل ہے جیسے دنیا بھر کی تمام خواتین کو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ اس تمام سلسلے میں اس موومنٹ میں ایک موومنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور وہ ہے ویمن سفریج موومنٹ سفریج یعنی عورتوں کو ووٹ کا حق ملنا یہ موومنٹ تھی جس نے عورتوں کو ووٹ کا حق دلوانے کے لیے بھرپور کام کیا اور دنیا بھر میں اس میں کامیابی حاصل کی آئیے ہم بریفلی دیکھتے ہیں کہ اس موومنٹ کی کیا ہسٹری تھی اور کس طرح سے دنیا کے مختلف ممالک میں وقفے وقفے کے بعد عورت کو ووٹ دینے کا حق ملا women's suffrage a reform movement for attaining the goal of suffrage to women. The movement had political and social aims to achieve. Suffrage movement کا مقصد تھا عورتوں کو ان کے پولیٹیکل حقوق دلانا اس میں بنیادی طور پر مرد بھی شامل تھے اور خواتین بھی اور یہی وجہ ہے کہ اس کے فالوئر کو ہم دو ناموں سے پکارتے ہیں suffragettes and suffragist suffragist are the supporters and leaders of the suffrage movement male اور female who support suffrage for women suffragettes female supporter movement initiate rather than universal suffrage was the demand شروع میں ابتدائی برسوں میں ان کا مطالبہ تھا ایکول سفریج کا بجائے اس کے یونیورسل سفریج ایکول سفریج سے مراد ہے کہ ہر شخص کا ووٹ ایک برابر اہمیت کا ہونا چاہیے جبکہ دنیا کے اکثر ممالک میں گریڈڈ ووٹنگ کا رواج چل رہا تھا یونیورسل سفریج کا مطلب ہے کہ دنیا میں یا ملک میں ہر شخص کو ووٹ دینے کو برابر کے مواقع ملے اور ہر ایک کو حق ہو کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکے In many countries and many parts of the world, women's suffrage was granted much before universal suffrage. So women in these parts of the world had the right to vote before the men and women of some other races in various parts of the world. دنیا کے کچھ ممالک میں جہاں پہ عورتوں کو ایکول سفریج بھی مل گئی یونیورسل سفریج بھی مل گئی وہاں دنیا کے بہت سے ممالک تھے جہاں پہ ابھی کئی مرد بھی ووٹ نہیں دے سکتے تھے یعنی ہر ایک کو سفریج کا حق حاصل نہیں تھا تو جب بہت سے مردوں کو سرٹن کلاسز کے مردوں کو رائٹ نہیں تھا تو عورتوں کو یہ رائٹ بالکل بھی نہیں مل سکتا تھا مگر وقت گزرنے کے ساتھ آج اگر ہم دیکھیں اس طریقے کے نتیجے میں دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ہوگا جہاں پہ خواتین کو ووٹ دینے کا حق حاصل نہ ہو دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ واقعہ کہاں رونما ہوا 1776 New Jersey first women suffrage and people people were not men New Jersey میں یہ واقعہ سب سے پہلے ہوا جب عورتوں کو سفریج کا حق ملا اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے لیے مین کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے پیپل کا لفظ استعمال ہونے لگا یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی کیونکہ اس سے پہلے صرف مین سے مراد لی جاتی تھی انسان عورت کا کہیں ذکر نہیں ہوتا تھا 1807 oh seven the right was rescinded eighteen thirty eight the Pitcairn women were suffrage in this small British colony in the central Pacific New Jersey کے بعد ہمیں جو جگہ نمایاں دکھائی دیتی ہے سفریج میں وہ پٹکرن آئیلینڈ ہے جو کہ ایک برٹش کالونی تھی اور جہاں پہ عورتوں کو یہ حق ملا 1861 South Australia restricted women suffrage allowed 1871 seventy The the Paris Commune allowed right that was later cancelled. 1944, President de Gaulle reinstated the right. France میں پہلے یہ رائٹ دیا گیا پھر یہ رائٹ واپس لے لیا گیا پھر دی گوئل نے یہ رائٹ عورتوں کو دوبارہ واپس کیا جبکہ آسٹریلیا میں ریسٹرکٹ لیول تک عورتوں کو سفرج ملی 1893 New Zealand voting given to women eighteen ninety four South Australia women وسل suffrage and granted permission to stand for parliament South Australia غالباً پہلی جگہ تھی جہاں پہ عورتوں کو پارلیمنٹ کے الیکشن میں کھڑا ہونے کا موقع ملا اور اس کے بعد فن لینڈ ایک ایسا ملک تھا جہاں پہ یہ اپرچونیٹی ان کو دی گئی nineteen oh six Finland women got universal and equal suffrage and allowed to be candidate in election Finland was a first European country to do so 1907, Finland, the world's first female member of parliament, and Finland had 19 women members of parliament after the election. 1913, Norway and Denmark, women got the right to vote, and at that time, remaining Australian states followed these countries. 1917, Soviet Union and Canada, except Quebec, in 1940 permitted suffrage. 1918, all German and Polish women and British women above 30 years of age got the right. تمام جرمن خواتین کو یہ رائٹ مل گیا اس زمانے میں تمام پولش خواتین کو اور برٹن میں صرف تیس سال سے اوپر کی عمر کی خواتین کو یہ رائٹ اس وقت دیا گیا بعد میں ایج لمٹ کو تبدیل کیا گیا 1920 American states where women previously did not have the right cut vote now vote دینے کے ایسے قوانین موجود ہیں جیسے کہ بھوٹان میں جس میں عورت کو ووٹ دینے کا حق تو حاصل ہے لیکن کس طرح سے ووٹ کا حق یوں ہے ون پراپرٹی ون ووٹ یعنی جس شخص کے پاس خواہ مرد ہو یا خاتون وہ اپنی پراپرٹی کی بیسس پہ اس کو ایک ووٹ کا حق ملتا ہے لیکن دیکھا جائے تو ایک طرح سے یہ خواتین کے لیے ایک ویک پوائنٹ ہے کیونکہ تمام خواتین پراپرٹی کی مالک نہیں ہوتی عام طور پر مرد ہی پراپرٹی کا مالک ہوتا ہے اس لحاظ سے بھوٹان یا اس طرح کی اور سوسائٹیز میں عورتوں کو تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج ہے بہرحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر بھی عورتوں کو سفرج کا رائٹ حاصل ہے today few countries exist women do not have the right to franchise in Bhutan one vote one property is the rule which makes women suffrage difficult but it is difficult not impossible today we know that in most part of the world women have the right to franchise they they they stand in the the elections, become members of parliament, and they stand for parliament the state eastern بھی ویسٹرن بھی ہر معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے خواتین سربراہ حکومت رہی ہیں سربراہ رہی ہیں پرائم منسٹر ہیں بہت سے منسٹر ہیں بہت ایڈوائزرز ہیں اور دنیا کے ہر پروفیشن میں ہمیں عورتیں دکھائی دیتی ہیں آج کے لیکچر میں ہم نے جینڈر ایشوز ان سائکالوجی کے ایک پولیٹیکل اور سوشل بیک گراؤنڈ کی بات کی کہ آخر ہماری ہسٹری میں وہ کون سے واقعات تھے جن کی وجہ سے ایک علیحدہ ڈسپلن پیدا ہوا کس طرح سے لوگوں کی سوچ تبدیل ہوئی اور انہوں نے جینڈر ایشوز کے بارے میں سوچنا شروع کیا عورتوں کے حقوق کے بارے میں عورتوں کے پرابلمس کے بارے میں ان کے ایموشنس کے بارے میں ان کی پرسنالٹی کے بارے میں ان کی ابیلٹی کے بارے میں یہ پولیٹیکل واقعات ایک اہم حیثیت رکھتے ہیں اس تمام تر سیناریوں میں اگر عورتوں کو تعلیم کا حق نہ ملا ہوتا فرینچائز کا یا ووٹ دینے کا حق نہ ملا ہوتا اور ان کو صرف ہوم باؤنڈ رکھا گیا ہوتا تو وہ کبھی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بھی نہ ہوتی تعلیم یافتہ بھی نہ ہوتی اور ان میں ایک الگ سوچ بھی پیدا نہ ہوتی اور جب ایک الگ سوچ اور انلائٹنمنٹ پیدا نہ ہوتی تو ایسی کوئی ریسرچ بھی نہ کی جاتی جو عورتوں کے مسائل سے تعلق رکھتی اور جینڈر کے بارے میں ریسرچ کرتی کیونکہ جینڈر ریسرچ میں فیمل سائیکولوجسٹ کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے آج کے کے لیکچر لیے اتنا ہی کافی اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ سائیکولوجی کے ہسٹری میں وہ کون سے واقعات ہوئے جن کے بعد ایک نئے ڈسپلن کا آغاز ہوا یعنی psychology of women psychology of men psychology of gender issues تب تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ